جہان جی نے والٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل دیا مگر چونکہ وہ پہلے اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ دو تین سال بعد ادھر آیا ہے اس لیے اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا کہ اسے راستہ یاد نہیں توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن تھی وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کی سبزہ زار بیٹھے اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیا نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا اور یہ گردن والی چین تو بہاری کی تھی وہ اسے پہچانتا تھا البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی البتہ آج اس نے اپنی شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی یا تو عائشے کی کمپنی کا اثر تھا یا پھر وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوگی جو بھی تھا اسے یہ نامحسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اس کے تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کا کا زخم محسوس کرنے پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریخ دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئی مگر وہ بات ٹال گیا اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق ہرگز نہیں تھا وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور علاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا اسی میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا ابھی ملاقات میں وقت تھا مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا اس لڑکے کی عمر کم تھی شاید پچیس برس اس کے لیے تو وہ ایک جونیئر ایجنٹ ہی تھا جونیئر مگر بہادر اور ذہین اس کو پاکستان جانا تھا اور جہان سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا دو ایک کام وہ پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا عمر بہت عزت کرتا تھا اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہ تھا نہ وہ کبھی اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے اجازت ہی نہیں تھی مگر وہاں بیٹھے حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اپنے ملک کی تو ہوا بھی اپنی لگتی ہے یہ تو پھر ہم پیشہ ہم وطن تھا میں عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں کسی اور دھیان میں اس نے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی خالی سی دھوس سمجھتا تھا مگر اب جو کچھ وہ بتا رہی تھی اس نے لمحے بھر کو تو جہان کا سانس ہی روک دیا تھا بات رپورٹ کی رہی تھی اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا اگر عائشہ نے بتایا ہے تو پھر یہ بات خطرے کی علامت تھی کہ عبد الرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھی پاشا بیر نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا ذاتی اختلاف ایک طرف وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کا فرض اب اس کے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بیر کو نقصان پہنچائے یا اس کو مسترب کر دینے کے لیے کافی تھا اور عائشہ پھر یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی ایک صرف جہان سے تو ذکر نہیں نہیں کیا ہوگا نا یہ باتیں عدلار میں پھیلنی چاہیے دنیا ویسے تو چھوٹی ہی ہے مگر بیو تو بہت بہت چھوٹا تھا مشکل سے اس نے بات کا رخ پھیرا چونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا اس لیے وہ خود بھی ذرا پریشان ہو گیا تھا وہ اس کے ساتھ پہاڑے کے نیچے تک آیا پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس اوپر آیا عمر سے ملا امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا کل وہ دوبارہ بیوکدہ آئے گا پھر عائشہ سے نپٹے گا مگر آج کل اسے وہ ویڈیو لا کر لاکر میں رکھ دینی چاہیے ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو اور اب جب کہ وہ استنبول جا ہی رہی تھی تو وہ جلد یا بدیر لاکر ڈھونڈ ہی لے گی اگلے روز وہ بیوکدہ آیا وہ ہوٹل میں تھا جب عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا کل چلی گئی تھی سو وہ گھر آ سکتا ہے عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا تھا آنے آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھی وہ زیادہ دیر تک ان ان کو سے سے دور نہیں رکھ سکتا سو اچھا ہوا کہ کے قبل جا چکی تھی عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبد الرحمن اس سے اسی تھپڑ پہ ابھی تک خفا تھا تب ہی سوائے اس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی وہ پھر سے معذرت کرنے آئی تھی مگر جہان کے حیاء کو پاشا بے کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی وہ اسٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر میز پہ رکھے پزل باکس پہ پڑی وہ ایک دم ٹھہر گیا پھر باکس اٹھا کر دیکھا جلی ہوئی اطراف ابھری ہوئی ستور چھ چوکٹے الٹ پلٹ کر کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی پزل باکس ہے جب اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہ تھی اور اس کا کوڈ عائشہ پہ سیٹ تھا چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی میں بنایا گیا تھا اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب سے تھے ورنہ ترک میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا تھا اس میں انگریزی حرف ایس کے نیچے ننی سی لکھی ہوتی تھی ترک اگر عام ایس لکھتے تو اسے سین کی آواز سے پڑھتے لیکن اگر ایس تلے لکیر ہوتی تو اسے شین کی طرح پڑھا جاتا بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ ٹاکسم سیٹ کر دیا تھا وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ کو اوپر نیچے کیا ٹاکسم پہ باکس کھل گیا اندر اس کی لاکر کی سلپ چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے اس نے پھر سے باکس بند کیا سلائٹس آگے پیچھے کی اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنا چاہا کہ اس لاپرواہی کی وہ اپنی بیوی کو کیا سزا دے حد ہو گئی جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچائی تھی اس کو یوں ادھر بھول کر چلی گئی تھی غصہ اسے آیا مگر وہ دبا گیا اب وہ کیا کرے یہ باکس یہیں پڑے رہنے دے مگر ایسی صورت میں ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشہ سے تو وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا پھر کیا کرے عائشہ کو باکس دے دے کہ اسے باحفاظت حیا تک پہنچا دے جو بھی تھا عائشہ امانت دار لڑکی تھی امانت کو کھول کر نہیں دیکھے گی مگر نہیں ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے پھر عبد الرحمن جو کہ اس چیز سے ملوث ہی نہیں تھا وہ باکس واپس آیا تک کیوں پہنچائے گا اس کی کور سٹوری میں جھول آ رہا تھا کچھ دیر وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا پھر ایک دم سے اسے خیال آیا بہارِ گل وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی اس نے ذہن میں ایک لاہے عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا یہ تو ہایا کا ہے اس کے استفسار پہ بہارے نے حیرت سے باکس کو دیکھتے ہوئے بتایا وہ یہی بھول گئی کل اس کا کزن آیا تو اسے جلدی میں جانا پڑا تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے اس نے بڑے اشتیاق سے بتایا بہار نے کزن کو کہاں دیکھا اسے اچھمبا ہوا مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہارے سے سوالات پوچھنے شروع کیے باکس کس نے حیا کو دیا کس نے بنایا وغیرہ وغیرہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں مگر لگتا تھا حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی اس نے بھیجنے والے کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس رہے گا اور وہ جانتا تھا بہارے بہت دیر تک یہ راز رکھ نہیں سکے گی وہ عائشے کو ضرور بتائے گی آنے کہتی تھی یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں ان کی ماں نے ان کو کچھ کھلایا نہیں جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو اس لیے یہ نہ کبھی خیانت کر سکتی ہیں نہ ہی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں بہارے کو لاکھ اپنی بہن کے درس سے چیڑ ہو وہ آخر میں تھی عائشے کی بہن ہی وہ حیاء کی امانت مہمان کی امانت اس تک ضرور واپس پہنچائے گی ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ اس اس باکس کو سے دور رکھنا چاہتا تھا شاید یہی سن کر اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی نہیں جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا بہارے اس کے پیچھے دبے قدموں ضرور آئے گی اس کو میز تلے دروازوں کے چابی کے سوراخ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا اس لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ ذرا سا کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں ڈال دی اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو یہ بات بتائے گی اور عائشہ فوراً سے پیشتر حیاء تک اس کا باکس واپس پہنچا دے گی اور کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا کہ بہارے گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں اپنی بہن سے تو شاید بالکل نہیں اسی رات اپنے کمرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس پہ وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا اگر کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھا اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریحہ کا راز تھا اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا اور راز نبھانے بہت اچھے سے آتے تھے اس رات وہ سو نہیں سکا صبح جب واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں یو ایس بی فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا پوری رات کی بیداری کے بعد وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے میں بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا کہ آنکھیں بند ہونے لگی ابھی اسے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ موبائل بجنے لگا بدکت اس نے آنکھیں کھولی سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے پھر پتہ نہیں کیوں وہ کر نہیں سکا اور کال اٹھا لی آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں شکریہ وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلود تھی جہان اٹھو اور میری بات سنو وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی وہ چاہتی تھی جہان بھی اسی وقت ٹاکسی مرمرہ ہوٹل پہنچے سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے وہ سخت قبیدہ خاطر ہوا میں نہیں آ رہا مجھے آرام کرنے دو جواب میں وہ بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا جہان نے پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مون لی مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا کچھ دیر بعد حیا کا پھر میسج آیا وہ اسے بلیو ماسک بلا رہی تھی اس کو جوابی ٹیکسٹ کرتے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا شرٹ بدلی چہرے پہ چھیٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا حیا نے میسج پہ بلو مارکس کا کہا تھا اور نیلی مسجد کے باہر کے سبزار بینچوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ بار بار سر سے پسل جاتا نیلی مسجد کے باہر کبوتر پھڑ پڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے کتنی ہی دیر تو وہ اس منظر کو ٹھہر کر دیکھے گیا ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بک اسٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اس کے بھیجا تھا اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا اور بعد میں اسی کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا خوبصورت بہت خوبصورت جیسے علی کرامت کی ممی تھی جیسے آنے گل کی بیٹیاں تھیں اور اب جیسے اس کی بیوی تھی یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو بھلے وہ چہرہ ڈھکے یا نہ ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھی اس کو بھی ایک مرہ جمیلہ مل گئی تھی اور تب ہی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی اوہ ریسٹورنٹ سے وہ فرائیڈ پین کیوں نہیں لے کر آیا آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا ایک لمحے کو اسے شدید غصہ چڑھا مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس ایک منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے داور کی مہندی کی ویڈیو حیا کا اس آدمی کے کار میں بیٹھنا بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی سارے منظر غائب ہوتے گئے ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں پیچھے صرف ایک منظر بچا بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چوکی اور ایک دم اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا وہ حیران تھی اور خوش بھی وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کے گود میں تھا زور سے نیچے جا گرا جہان جی یہ ابا کے دوست کے بیٹے وہ تعارف کرانے لگی وہ کیا بتا مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا سلیمان اور سے بہت ہی سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک فقرے میں کر دی میں جہان سکندر ہوں سلیمان مامو کا بھانجا اور داماد ہرا کا ہسبینڈ اور اس اس ایک فکرے نے کے اپنوں کو جو حیرت بھری خوشی عطا کی اس سے سلیمان کا داماد اور بھانجا اور ہایا کا ہسبینڈ بلاخر یہ بات جان گیا کہ وہ سب یہ رشتہ چاہتے تھے ساری ناراضگیاں دور ہوئیں سارے گلے ختم ہوئے اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا جیسے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ رہا ہی نہیں تھا ہو ہی نہیں سکتا تھا شام کو جب مامو اور ممی لاؤنج میں تھے وہ کچن میں حیاء کی مدد کروا رہا تھا تب اس نے حیاء کا پلان جاننے کی کوشش کی وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا مگر حیاء نے کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا کسی دوسرے ملک جہان نے لندن جانے کی بابت پوچھا نیلی مسجد میں اس کے اعتراف کے بعد وہ ابھی تک ذرا ششدر تھی سو فوری فیصلہ نہیں کر سکی ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا اگر حیا لندن جانے پہ راضی ہو گئی تو وہ اسے ان کے ساتھ لندن بھیج دے گا لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو وہ دوسرا طریقہ استعمال کرے گا شام میں ان کی منگنی ہوئی ممی کو جیسے پتا چلا کہ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا ہے وہ بہت خوشی سے دو انگوٹیاں نکال لائیں جو انہوں نے اس موقع کے لیے عرصے سے سنبھال کر رکھی تھی وہ واقعی اس روز مطمئن تھا جب رات میں وہ مامو کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا فیملی والا احساس بہت عرصے بعد دل میں جاگا تھا وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا مگر اس سے قبل نے اسے بری خبر سنا دی تمہارے لیے فون آیا تھا کوئی لڑکی تھی نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے اور کسی نے واقعتاً اس کا سانس روک دیا اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ جانتا تھا وہاں شام سے ایک کانٹیکٹ کی کال آ سکتی تھی اور اس کو پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا واپس نہیں پہنچا تھا بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا تھا اس نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں پیغام کو ڈی کوڈ کیا اس کا بھیجا ہوا لڑکا عمر واپس نہیں پہنچا تھا بلکہ گرفتار ہو گیا تھا یقیناً بہت ایمرجنسی سچویشن تھی اس لیے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا این ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو خدایا یہ کیا ہو گیا تھا اس اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا جیل تشدد کے ہر طرف وہی تنگ تاریخ سیل چھانے لگا ایسے میں کافی مووی سب فضول تھا پوری رات وہ اسی صوفے میں بیٹھا ہینڈلر کی کال کا انتظار کرتا رہا مگر کال نہیں آئی دو راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی مگر وہ وہیں بیٹھا رہا ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہیں خاموشی سے جان دے دیتے ہیں ایک اور اسپائر ضائع ہو گیا ایک اثاثہ ضائع ہو گیا اس کی اذیت کی کوئی حد نہ تھی اس سارے میں ہرا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی جہان نے روکا بھی نہیں اس کے پاس کرنے کو بہت سے دوسرے کام تھے اگلے روز وہ بوکدا چلا گیا پزل باکس جواہر کا لاکر اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو گرینڈ میں مصروف کر لیا ریسٹورنٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست شام میں آئے تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے اگر صبح میں آئے تو کہنا وہ آیا ہی نہیں چند روز وہ واقعی نہیں آئی عمر کی گرفتاری کی بھی تصدیق ہو گئی پھر انہی دنوں وہ بالاخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا یہاں اسے اپنا چیک اپ کرانا تھا سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک جاتا اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا ایم آر آئی کروایا تھا مگر برین ایم آر آئی اس نے نہیں کروایا تھا اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی پانچ سال دھیان نے اس عذیت کے ساتھ گزارے تھے بلاخر اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا ایم آر آئی سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو ہاں میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے انہوں نے مجھے سر پہ ایک طرح کی چیز سے مارا تھا جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کن پٹی تک ہی گرا تھا مجھے افسوس ہے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا شاید جس چیز نے انہوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی ایک اشاریہ ایک انچ کی کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا وہ ایک فورن آبجیکٹ کے ساتھ پچھلے پانچ برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتا نہیں چل سکا اب کیا ہوگا اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے پریشان ہو اسے واقعی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فورن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا دیکھو میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ فورن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا چار برس تک اس کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے اور جرمنی کی ایک عورت تیس پینتیس برس تک اپنے برین میں آٹھ سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں مگر وہ پھر رکا یہ ننی سی کیل تمہاری آپٹک نرو کے بالکل ساتھ پھنسی ہے چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے وہ خاموشی سے عادتاً نچلا لب دانت سے دبائے سنے گیا کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے نکارا نہیں ہوا مگر وہ غلط تھا جیل افسران نے اسے پہلے دن ہی کہا تھا کہ کوئی ان کے جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا وہ ٹھیک کہتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے پھر میں کیا کروں بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو باہر چلے جاؤ جرمنی بہتر رہے گا یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا وہ رات بہت تکلیف دہ تھی ایک طرف یہ سر درد اور اب نقصیر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ وہ کس کا انتخاب کرے کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دیں یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لیں اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا پاہج ہو گیا تو کیا ہوگا کیریئر ختم ملک کی خدمت ختم حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو تربیت دلانا ختم زندگی بھی ختم صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا زندگی پہلے بھی بے یقین تھی مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی کیریئر ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر ہی تھا مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا جہان بھائی وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو کاؤنٹر پہ جس وقت ہی بیٹھنے والے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا ہایا کیا کہہ رہی تھی اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی آپ کا پوچھا پھر چلی گئی کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں ان کے شاید کوئی پیچھے لگا ہوا تھا انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا پھر وہ وہی پینٹری میں بیٹھی رہی سوا ایک بجے وہ پیچھے سے نکل گئی اور کچھ ہاں اور پاشا پہ بھی آئے تھے اب کے وہ بری طرح چونکا وہ کیا کہہ رہا تھا آپ کا انتظار کرتے رہے یہی دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے اچھے موڈ میں نہیں تھے آپ سے ملنا چاہتے تھے کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھیں بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھے رہنے کے بعد آج اسے حیا کی فکر پھر سے ہوئی تھی جی وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا مجھے نہیں لگتا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا پھر جب وہ دوسری دفعہ آئی تب تک وہ جا چکے تھے اچھا وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا پاشا بہن نے حیا کو دیکھ لیا ہو تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جہان کی ہی بیوی ہے اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جانتا تھا اس لیے کوئی اس کی اپنی کمزوری پکڑے یہ وہ نہیں چاہتا تھا بس اب وہ جلد از جلد سے بھیج دے گا استمبول تھا کم از کم اس کی فیملی کے لیے مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے اور لاکر بھی وہاں موجود گارڈ کو اس نے ہدایت دے دی تھی جب بھی کوئی نو نمبر کا لاکر کھولنے آئے گا گارڈ اس کے ایک نمبر پہ میسج کر دے گا چند پیسے لے کر گارڈ اس کام کے لیے راضی تھا تھا اور ابھی تک کھولنے کوئی نہیں آیا جب وہ دوبارہ بھی کدھر گیا تو اس نے اپنی الماری چیک کی پزل باکس وہاں نہیں تھا وہ عائشہ نے رکھ لیا یا حیا تک واپس پہنچ گیا یہی پوچھنے کے لیے اس نے بہارے کو بلایا وہ سر جھکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دیا کہ پزل باکس اس نے حیا کو دے دیا چل لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا اس کا اندازہ ٹھیک تھا بہار گل عائشے سے راز نہیں رکھ سکتے تھی یقیناً اس نے سب سے پہلے عائشے کو ہی بتایا ہوگا اس نے بہارے پہ غصہ نہیں کیا غصے والی بات ہی نہیں تھی وہ اس کے سامنے ایک پنجے کے بل بیٹھا اور اس سے اپنے راز کے بارے میں پوچھنے لگا پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اب تو اسے اس وعدے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی وہ اس پاک اسپائے کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کو اس اس نے کے ساتھ دفنایا تھا مگر شاید بہارے کو جنازہ دے سکے یہ الگ بات تھی کہ کور بلو ہونے پہ سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں مگر بہارے مصر تھی کہ ایسا نہیں ہوگا پورا ادلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی مگر بہارے گل کے چہرے پہ شدید غصہ ابھر آیا جب جہان نے اس کی نئی دوست کا ذکر کیا وہ کو بہت پسند کرتی تھی مگر عبد الرحمن اس میں دلچسپی رکھتا ہے یہ بات اس کو پسند نہیں تھی وہ اپنے کزن کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا بہت ہینڈسم ہے اس نے اپنے طور پہ عبد الرحمن کو دوبارہ سے مقابلے کا احساس دلایا بہارے نے حیا کا کزن کہاں دیکھا یہ وہ عائشہ سے بعد میں پوچھے گا مگر پہلے اس نے عبد الرحمن کے متعلق حیا کی رائے جاننی چاہیے تو وہ فوراً بولی یہ سچ ہے اسے تم بالکل پسند نہیں ہو تب وہ بہارے کے سامنے سے گیا وہ زیادہ دیر رکے گا تو بہارے سمجھے گی عبد الرحمن نے اسے معاف کر دیا جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ خفگی اتنی جلدی بھلانے والوں میں سے نہیں ہے تب بہارے نے اسے پہلی لکھنے والے کی بابت پوچھا وہ ذرا چوکا پھر لا علمی ظاہر کی مگر اس کی اگلی بات نے جہان کو واقعتاً چونکا دیا اس نے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جو باکس اس نے بہارے کو دیا تھا اور وہ جو حیا کو دیا تھا دونوں کی پہیلیوں کی لکھائی کا انداز ایک سا تھا جبکہ ایک میجر احمد نے دی تھی اور دوسری عبد الرحمن نے دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے تھا حیا نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا عبد الرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد کے لیے آیا مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا وہ مطمئن ہو گیا پھر خیال آنے پہ پوچھا بھارے کہہ رہی تھی حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے تم تو اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیا سے ملنے آیا تھا پھر بھارے کو کیسے پتا چلا عائشہ کا چہرہ خفت سے گلابی پڑ گیا نہیں وہ دراصل حیا نے اسے کہا تھا کہ اس کی اپنے کزن سے شادی ہو چکی ہے تو بھارے مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے جو سچ تھا وہی کہا وہ ذرا گڑبڑا کر سر جھکائے لکڑی کو چھیدنے لگی تھینک یو عائشہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگوں تو کیا تم کسی تاثر کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا چند لمحے دیکھتی رہی پھر گردن اس بات میں ہلا دی تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے مگر تمہیں کرنا چاہیے پھر جیسے وہ کچھ اور کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی مگر کیا فائدہ پھر ایک روز اس نے حیا کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا اس کی باتوں سے اسے نہیں لگا کہ وہ باکس کے عبد الرحمن کی طرف سے ہونے کے بارے میں جان چکی ہے اس روز وہ ذرا جھنجلائی ہوئی تھی شاید وہ تنگ آ گئی تھی چلو خیر جلد یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا ہی تھا چند روز اسی روٹین میں گزر گئے صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا طیب حبیب واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی تھی جو وعدے کیے تھے پورے کرو وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا مگر صرف تھوڑا سا وقت مزید مانگ رہا تھا اپنی جگہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی اس کے دشمن عبد الرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھی سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے سو وہ طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ عبد الرحمن کو انکار نہیں کیا کرتا تھا اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد پسپائی بھی اختیار کر لیا کرتا اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمن کے ساتھ میں ہے اس کی دشمنی میں نہیں چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا وہ چاہتی تھی کہ آج وہ دونوں مل کر استقلال اسٹریٹ کو چلتے چلتے ختم کر لیں وہ کام چھوڑ کر باہر آیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا کہ ٹریسر سبانجی میں ہی ہے جبکہ ہیا کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا اچھا تو اس نے ٹریسر فون سے نکال لیا تھا شاید اسی لیے اس نے صبح میجر احمد کے نمبر پہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے جہان نے سوچا تھا فارغ ہو کر اسے کال کرے گا مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے استقلال اسٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے جہان کو یاد تھا جب حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس اس اس کے کے ڈورم باہر کھڑا رہا تھا تب نے اسے اسے ٹائمڈ کال کال کی تھی شاید موجودگی میں آنے پہ اپنا یہ مسئلہ بتا دے اس روز وہ بات ادھر ادھر کر گئی تھی آج اس کے ساتھ جدیسی میں چلتے ہوئے اس نے پھر سے وہی کرنے کا فیصلہ کیا اب ان دونوں میں اتنا اعتبار قائم ہو چکا تھا کہ حیا اسے سب کچھ بتا دے وہ جوس لینے ایک کیفے میں گیا اور کال کا ٹائم سیٹ کر کے جوس لیے باہر آ گیا اس نے ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی جب ہیا کال اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا وہ سمجھے کہ دوسری جانب سے کاٹ دیا گیا ہے وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے تک بڑھ گئے تھے ہیا نے اس سے لندن جانے کا پوچھا ضرور مگر خود اس کا اپنا ارادہ بیوکدہ میں رہنے کا ہی تھا میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیوکدہ میں رہنا چاہتی ہوں وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چل رہی تھی اس روز بھی اس نے سکاف چہرے کی گرد لپیٹ رکھا تھا جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کبھی سے نہیں کھا پھر بھی وہ ہو گیا تھا اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا بس اعتبار کا ایک رشتہ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے خود سے بتا دے گا کہ وہ ان جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے ابھی جہان نے اس کو ایک ٹرک دکھا کر اخبار تہہ کر کے پکڑا ہی تھا کہ حیا کا موبائل بج اٹھا نے فون نکال کر دیکھا پھر کال کاٹ دی میجر احمد کی کال تھی کچھ کام تھا ان سے وہ سرسری سے انداز میں بولی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو کیا کہے وہ اتنی صاف گوئی سے بتا دے گی اس نے توقع ہی کی تھی اس کے پوچھنے پہ ہیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے مگر آگے پیچھے کچھ نہیں سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے ان کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا مگر اعتبار کا شاید نہیں نہ اس نے حیا کو خود سے اپنے بارے میں سچ بتایا تھا نہ ہی حیا نے اسے وہ تمام واقعات بتایا چند ماہ سے ہو رہے تھے جب وہ واپس چلی گئی تو وہ اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی حیا نے اسے جھوٹ نہیں بولا مگر اسے اعتبار نہیں کیا وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی وہ بیو بیوکدا میں رہے یہ وہ نہیں چاہتا تھا مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ کس مان پہ اس سے کچھ منوا سکتا وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی اور وہ جان گیا تھا اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا تب ہی حیا کا فون آنے لگا اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا یہ پہلی دفعہ تھی جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا تذکرہ کیا تھا کیوں آپ نے کیوں بتایا وہ یہی جاننا چاہتا تھا شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے اس کے اس طرح کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے عدلار میں عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھی وہ تحمل سے اس کی سنتا اور پھر اسے سمجھاتا رہا اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے یہ ساری باتیں کس سے سنی تھی کسی کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہہ رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی کس سے سنا ہے اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کیا اٹھی خبرا خانم سے ادالار میں تو ایک خبرا خانم تھی عائشہ سے ان کے اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوتل گرینڈ میں ایک معمولی سے ملازمت کرتا تھا ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا ابھی اسے حیاء کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ بھروسہ کرتی تھی اس روز پہلی دفعہ اس سے حیاء نے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے جواب میں وہ اسے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا وہ ادھوری پوری باتیں وہ نرم سا احساس وہ دل میں اترتے لفظ وہ ہر چیز دہراتا گیا یہاں تک کہ وہ کیا اٹھی آپ اچھے انسان ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں آہ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب کب اور کیا کیا اٹھا کر دے مارا ہے بیوکدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھی ان کا شور اس سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا محل اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے اس کے اسٹڈی کے جہاں وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اس کے اپنوں کی طرف سے آیا تھا اس کا کام عدلار میں آخری مراحل میں تھا تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ پھر اسے روپوش ہو جانا تھا کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ دوبارہ استمبول آئے گا ایک آخری کام نپٹائے گا اور پھر واپسی اپنے ملک واپسی جب سے اس نے میل پڑی تھی وہ انگوٹیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھ چکا تھا اور یہ سگریٹ نوشی اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اب عبد الرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے باعث آسابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا جرمنی میں اس نے جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا ناکامی کا چونکہ وہ بیوکدہ سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اس لیے اس نے تاریخ بات کی لی تھی یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا آخری مرحلے پہ اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں اتنا برا کہ بس تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے اے آر پی مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا جب وہ جواب دے گی تو وہ اس کو برگر کنگ پہ بلائے گا وہاں پاشا بے کو بھی بلا لے گا اسے پتہ تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا یا تو وہ جان لے گی کہ وہی عبد الرحمن ہے یا پھر وہ اسے طیب حبیب کا دوست سمجھے گی دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی بھلے ترکی سے نہ جائے بس استمبول سے چلی جائے بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ معذرت کرنے اس کے پاس چلا جائے گا اور اسے منا لے لے گا مگر وہ ویڈیو اس نے گہری سانس کر موبائل رکھ دیا ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی اگر وہ جانے سے قبل اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا یہ سب نو جون سے پندرہ جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا ابھی نہیں وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے مطالبے وہی تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا چند دن انتظار کر لو میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا میں نے بات کی ہے بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے رجسٹر چیک کر رہا تھا آج پاشا بہن نے جواباً غصہ نہیں کیا نہ ہی اسے لان تان کی بس اتنا کہا میں امید کرتا ہوں تم میرا کام جلد از جلد کر دو گے جہان بے آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اس کے آخری الفاظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا پاشا نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا ایسے ہی اسے دھمکانا چاہ رہا تھا جہان سر جھٹک کر کام کرنے لگا انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پر حد سے اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا مگر ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرح سے تھا مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا قریب ہی اس کے دو شیف کام کر رہے تھے ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا اس کو دھیان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا ٹرپل ایجنٹ بڑھ کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان تھا اس نے ہاتھ صاف کیے گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈیکوٹ کیا اور پھر جیسے ہر طرف چھا گیا وہ وہ لڑکا عمر نہیں رہا تھا اسے کسی نے مار دیا تھا کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انتاکیا میں پہنچ گیا تھا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی شدید تکلیف اس نے فون جیب میں ڈالا ٹوٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کے چھیٹے مارے پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی کہتے تھے اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ تھا وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا وہ بوس فورس کی کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا اگر دادا ہوتے تو وہ کہتے فوجی رویا نہیں کرتے کاش وہ ان سے پوچھ سکتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے تو پھر وہ کیا کرے کیا دنیا میں رونے سے بہتر دوا بھی کوئی ہوتی ہے سلام جہان کہاں ہے بلند آواز سے اتھل پتھل سانسوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی جہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا تولیہ سے چہرہ خشک کیا اور نرم آنکھیں رگڑتا باہر آیا وہ فریڈم فولیٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے اس اسے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا اس کے نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نیا نقاب لینا سیکھا ہے اسے کیا ہو گیا تھا وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی وہ بھی ایک دم سے نہیں آہستہ آہستہ مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی اس میں ابھی وقت نہیں تھا اس خوشی کو جینے کا ابھی اور موقع تھا دل میں کچھ مر سا گیا تھا بول رہی تھی مسلسل وہ کنکشن سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے اپنے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے بچہ ذرا کچا تھا مگر اسے کچا کام نہیں کرنا تھا یہاں کہی گئی ہر ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کارندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گو کی تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہ پہ نہیں جاتا تھا کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا نتیجے دن وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا مگر حیا پچھلے کئی ماہ ہاں۔ کی طرح ایک مرتبہ پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی وہ اس کے پیچھے نہیں گیا اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا وہی کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا کام اسے کرنا تھا کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کے گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا پھر صبح سب کچھ ذہن سے چھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا فیری اس نے کدی کوئی سے پکڑنی تھی کدی کوئی شہر کی ایشین سائٹ کی بندرگاہ تھی اور سبانجی بھی ایشین سائٹ پہ واقع تھی سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی کتابیں سامنے پھیلائے وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی اسے ایک لمحے کو اس لڑکی کے اوپر بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کروانے بے شک آ جائے مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے اس روز اسے لگا تھا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بیوکدہ آ گئی تھی یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبانجی میں پڑا رہتا تھا اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش نہیں کی یہ اتنا ضروری نہیں تھا گیارہ جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی پتہ نہیں آپ کی بھتیجی کہاں اپنے پروگرام سمیں بتاتی ہیں اس نے شاہ نے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے وہ اپنا آخری مہینہ استمبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے اسے بس کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا پتہ نہیں وہ کیسی تھی پورے دس دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا شاید وہ رو رہی تھی وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا وہ موبائل لے کر کچن میں اور بہت سوچ کر ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ کر بیٹھی تھی این ممکن تھا کہ وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز دے مار چکی ہو یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں مگر اس کا مزید کوئی ٹیکس نہیں آیا صبح وہ بیوکدہ نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا وہ چاہتا تھا کہ حیاء کے حوالے سے کچھ طے کر لے مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لوکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا ایک لڑکی جو سیاہ بائے میں تھی نو نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے گریٹ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ سیسری سے واپس سبانجی جاتی وہ اسے اور پاشا دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا کیا میرا کام ہو گیا پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی نہیں اس میں ابھی کچھ وقت ہے تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے وہ جیسے زچ ہوا تھا پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اپنے پرانے شیف کو وہ سمجھا چکا تھا کہ اسے کس طرح سے کو پچھلی طرح بھیجنا ہے اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کنکھیوں سے اس روشن دان کو دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا وہ آئے گی تو اسے سامنے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا تب وہ ان کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے حسب تمکو پاشہ بیر جلد ہی گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا اور تب ہی وہ اسے روشن دان کے عکس میں نظر آئی وہ جیسے کر رک گئی تھی وہ بنا ظاہر کی اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ فوراً اسے جانے کا کہہ دے گا وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان اسے اندر نہیں گے جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پڑی وہ مسکرا کر بولا جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس الٹ دیا ہو وہ کیسے جانتا تھا حیا کو یہ ناممکن تھا وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششتر نہ ہوتا مگر جہان کی بیوی اسے کیسے پتا چلا اس بات کا ترکی میں تو کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا پھر وہ اب اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا سبان جی ایکسچینج ملاقات بھی ہو چکی تھی حیا نے اس بات میں گردن ہلا کر تصدیق کی مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اگر وہ دونوں پہلے مل چکے تھے تو پتہ نہیں اس نے حیا کو کیا کیا بتایا ہوگا سب کچھ الٹا ہو گیا تھا اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا اس نے بے اختیار پاشا بے کو گربان سے پکڑ لیا اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا عادت طیب حبیب پاشا کی سمٹی وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اسے اس کی بیوی سے غرض نہ تھی بس کام سے تھی اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی تیبت نے ٹھیک کہا تھا بعض باتیں سیاق کو سباق کے بغیر پیش کی جائے تو ہیرو کو ولن بنا دیتی ہے وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی وہ فوراں وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا مگر اس طرح نہیں خود سے بدزن کر کے نہیں خود کو بے اعتبار کر کے نہیں سب کچھ الٹ گیا تھا بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں تھا دیمت کی بات پوری ہوئی وہ شوہر سے بدزن ہو کر اس سے دور چلی گئی اس نے کو بہت فون کیا مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی وہ چلی گئی اور جیسے وہ اس فورس کا پانی خاموش ہو گیا سرمئی بغلے اڑنا چھوڑ گئے ٹیولپس مرجھا گئے اور جیسے سارا استمبول کے ڈورم میں ہی چھوڑ گئی ایسا اس نے کبھی نہیں چاہتا مگر ایسا ہو گیا تھا دیمت کی بات پوری ہوئی تھی حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کی روانگی کے اتامات بھی مکمل تھے ممی مضبوط عورت تھی وہ اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی سو وہ استنبول میں اپنا کام کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا یہ روح پوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا دو تین ہفتے بعد اسے پھر سے ترکی جانا پڑ سکتا تھا شاید ایک آخری کام کے لیے اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا جرمنی آنے سے قبل وہ طیب حبیب پاشا سے آخری دفعہ ملا تھا اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو مجھے صرف سچ سننا ہے اور حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا اس اس کے کے کے بقول رات جب وہ برگر کنگ داخلی دروازے ساتھ والی میز پہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان دو لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی سیاہ اسکاف والی لڑکی دوسرے کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا کافی شاپ تک مگر وہ ڈر گئی اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی واپس برگر کنگ تک آئی اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا جب رات ڈیڑھ بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لی جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا اس نے طیب کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے پھر بیوکدہ جا کر آنے کو بلا کر وہ خبر سنا دی جس کا انتظار کرتے انہیں ایک ڈیڑھ برس بیت چکے تھے ان کا بیٹا مل گیا تھا وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول کی اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا آنے خوشی اور تشکر سے بے حال تھیں جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران چلی آئیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئی اب عائشہ کی باری تھی آنے نے اپنے طور پہ اور جہان نے اپنے طور پہ اس کو چلنے کے لیے کہا وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس مصنوعی رشتوں کی دور ٹوٹ جائے گی عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک نارمل فیملی کی طرح رہیں گے عائشہ نے صبر کر لیا ساری اذیت دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی وہ بہاری کے رونے اور عائشہ کی چپ سے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب ہوا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا عائشہ اور بہارے کو عبدالرحمان کو بھلانے کے لیے ایک عرصہ لگے گا اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی اعتبار نہیں کر سکیں گی وہ اپنے اندر کی بہت ساری تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا مگر وہ کیا کرتا یہی اس کی جاب تھی ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے مگر اس کا کام ختم تھا سو وہ جرمنی چلا آیا جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے ہیا کو فون کیا وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے اس کی سرجری ہے وہ اس کے لیے دعا کرے مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاس ورڈ کی تھی ایک لمحے کو اس کا جی چاہا وہ اسے بتا دے کہ پاس ورڈ پاس ورڈ ہی ہے دنیا کا آسان ترین پاس ورڈ وہ ویڈیو کھولتے ہی اسے کال بیک کرے گی وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل ہی اس کی آواز سن لے گا مگر وہ ایسا نہ کر سکا اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مزدہ سنایا اور فون رکھ دیا بے حد استراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی وہ جہان سے بھی بدزن تھی اور اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا سو بدیلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ پوچھا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس اس کا چہرہ بھی پس مردہ سا لگ رہا تھا آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کے چھت لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹر اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا سارے سودو زیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے جب اینسیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا وہ انہیں روک دے وہ سرجری نہیں چاہتا تھا وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا وہ اپاہچ نہیں ہونا چاہتا تھا مگر الفاظ نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا آنکھیں بند ہو گئیں ہر طرف اندھیرا تھا جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو کتنے کتنے گھنٹے گزرے پہر بیتے وہ نہیں جانتا تھا جب لوٹے تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ سا اترا اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی وہ ہسپتال کے لباس میں ہی تھا مگر کمرہ مختلف تھا اس نے پلکیں جھپکائیں دھندلا منظر واضح ہوا وہ اب دیکھ سکتا تھا کیا اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی تھی ہو گیا اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے لبوں کو ذرا سی جنبش دی نہیں ہم نے آپریٹ نہیں کیا ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا رسک فیکٹر تم جانتے ہو اوہ ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لیں تم کچھ وقت لے لو خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو پھر ہم سرجری کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ہسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو نمبر بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے چوتھا میسج ممی کا تھا جہان کیا تم شہر میں ہو تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے میں انہیں اسپتال لے کے جا رہی ہوں وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے وہ بالکل سن سا رہ گیا ممی کے میسج یا کے بعد دیگرے فون پہ چل رہے تھے میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا کہ جنازے پہ پہنچ جاؤ الفاظ تھے یا چابک اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی وہ کتنی اکیلی ہوں گی وہ کتنی دکھی ہوں گی سب بے حساب تھا وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں جا سکا تھا وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہیں پاکستان جلد از جلد پہنچنا آسان نہ تھا اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی اجازت پروٹوکول احتیاط اور ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق تھے اب حالات دوسرے تھے اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا وہ پچھلی تین چار راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بمشکل سو پایا تھا سر درد بھی ویسا ہی تھا اسے اپنے باپ اور دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا حیا خاموش خاموش سی تھی اس کی خفگی سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا وہ اسے قبرستان لے گئی اپنے باب اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا تلخ باتیں کڑوے لمحے ادھوری یادیں پورے دکھ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا وہ فجر میں اٹھیں گی تو وہ ان سے ملے گا مگر تھکن اور سر درد کے باعث اس کی وہیں آنکھ لگ گئی جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی سائڈ ٹیبل پہ ابھی تک چائے کی پیالی رکھی تھی حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب وہاں تھے حیا گھر پہ نہیں تھی وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی حیا اور حیا کے شوق فرقان مامو اور سائمہ ممانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچے ایسے بھی کیا مصروفیت وہ خاموش رہا رات کھانے پہ فاطمہ مامی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے یہی گھر ہے سبین کا وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا وقت کیسے بدلتا ہے لوگ کیسے بدلتے ہیں رشتے بھی کیسے بدلتے ہیں فاطمہ مامی کی خواہش بھی بجا تھی مگر اسے لگتا تھا اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے مگر اپنے پلانس وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا ہے اس سے ویسی ہی کھچی کھچی رہتی تھی کبھی شاپنگ کے بہانے کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ ریزرو رہتی وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے مگر وہ خاموش تھی ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چوکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی مگر اس کے چوکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا حیا نے وہی موتیوں والے ایئر رنگس پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اس کو کیسے جانتی ہے عبد الرحمن پاشا امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا حیا کی بات پہ وہ چوکا عبد الرحمن اوہ وہ غلط سمجھتی تھی اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس اس کی ورنہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھیں جواب میں وہ اسے پوری روادات سنائے گئے وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا وہ سب پہلے سے جانتا تھا سو کیا تبصرہ کرتا صرف ایک بات نہیں تھی حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی ویری گڈ پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی مگر وہ اپنی بیوی کی خدا داد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا خیر نے تک وہ یو ایس بی فلیش نہیں کھولی تھی سو وہ چند آدھی سچی آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پہ مطمئن کر کے بات ختم کر گیا اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی سلیمان مامو کو جانے کس بات پہ روہیل پہ شک پڑ گیا تھا انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی مگر ماموں کو علم ہی ہو گیا ان کی روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھے سے گئے فاطمہ ممانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھیں کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے اور وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا وہ جانتا تھا جب باب نکارہ ہو جاتا ہے تو رشتے دار بدل جاتے ہیں اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کا کہا اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا اس نے جہان سے مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اس کو چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا اس لیے بہتر تھا وہ خود کو اپنی بیوی کی بے ساکھی نہ بنائے آج کل اس نے حیا سے اس کی کار لے رکھی تھی اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا سو اسے یہ کار ہتھیانی تھی اور حیا کو دنیا کا سب سے آسان کام تھا وہ اس کی ڈکٹن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی حوالے کر دی اس رات جب وہ گھر واپس پہنچا تو دیکھا وہ سیڑیاں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور اب اس سے ناراض ہو وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی اس نے فوراً ممی کو جا لیا اس کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان مامو نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے اسے بہت دکھ ہوا سوچا صبح حیا سے بات کرے گا مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سکھا رہی تھی پھر ایک دم بولی تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی مگر وہ الجھ گیا تھا کیا وہ نقاب اس کے لیے کرتی تھی وہی پرانی شک کرنے کی عادت وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس کے بارے میں بات ضرور کرے گا جس دن اس کے نانا کی برسی تھی اس شام فاطمہ ممانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی نہیں تو ممی بتا دیں گی کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے وہ تحمل سے سنتا گیا حیا آ گئی تو مومانی چلی گئی دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا ان کے جانے کے بعد کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس آیا اس رات باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے اس نے نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے مگر چند ہی لمحوں میں اس اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی نہیں درکار تھی اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا اب مزید کیا پر رکھنا کوئی وضاحت کوئی امید کچھ بھی تمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا اسے جانا تھا اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا وہ اس پاک اسپائی کی طرح کسی گمنام قبر میں نہیں دفن ہونا چاہتا تھا اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے